اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے